إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیا اور اپنے پالنے والے اللہ کی طرف جھکتے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھتے سنتے جیسی ہے کیا یہ دونوں مثال برابر ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یقیناً ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے نو علیہ السلام کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو اے نوح تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تمہارے تابے داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے کمین موٹی سمجھ والوں کے اور کوئی نہیں ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اہل ایمان کا بدلہ جنت ہے براؤں کے ذکر کے بعد اب بھلوں کا بیان ہو رہا ہے جن کے دل ایمان والے جن کے اعضا فرما برداری کرنے والے تھے قول و فعل سے فرمان الہی بجا لانے والے اور نافرمانی رحمان سے بچنے والے تھے یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے بلند بالا خانے بچھے بچھائے سجے سجائے تخت جھکے ہوئے خوشوں اور میووں کے درخت ابھرے ابھرے فرش خوبصورت بیویاں قسم قسم کے خوش ذائقہ پھل چاہت کے کھانے لذیذ پینے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کا دیدار یہ نعمتیں ہوں گی جو ان کے لیے ہمیش کی لیے ہوئے ہوں گی نہ انہیں موت آئے نہ بڑھاپا نہ بیماری نہ غفلت نہ پاخانہ نہ پیشاب نہ تھوک نہ ناک یعنی نہ نزلہ ہوگا مشک بوئے پسینہ آیا اور غذا ہضم پہلے بیان کردہ کافر شقی لوگ اور یہ مؤمن متقی لوگ بالکل وہی نسبت رکھتے ہیں جو اندھے بہرے اور بینا اور سنتے میں ہیں کافر دنیا میں حق کو دیکھنے سے اندھے تھے اور آخرت کے دن بھی خیر کی طرف راہ نہیں پائیں گے نہ اسے دیکھیں گے وہ حقانیت کی دلیلوں کے سننے سے بہرے تھے نفع دینے والی بات سنتے ہی نہ تھے اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سناتے جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر تیویس میں اللہ نے فرمایا ان کے برخلاف مؤمن سمجھدار ذکی عاقل عالم دیکھتا بھالتا سوچتا سمجھتا حق و باطل میں تمیز کرتا بھلائی لے لیتا برائی چھوڑ دیتا دلیل اور شبہ میں فرق کر لیتا پس باطل سے بچتا حق کو مانتا بتلائیے یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں تعجب ہے کہ پھر بھی تم ایسے دو مختلف شخصوں میں فرق نہیں جانتے اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر بیس میں فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب یعنی دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہوتے جنتی تو بالکل کامیاب ہیں سورہ فاتر کی آیت نمبر انیس آیت نمبر چوتیس میں اللہ نے فرمایا جن کا ترجمہ ہے اندھا اور دیکھتا برابر نہیں اندھیریاں اور اجالا برابر نہیں سایہ اور دھوپ برابر نہیں زندے اور مردے برابر نہیں اللہ تو جسے چاہیں سنا سکتے ہیں آپ قبر والوں کو اے نبی سنا نہیں سکتے آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہر ہر امت میں ڈرانے والا ہو چکا ہے سب سے پہلے توحید کی دعوت اللہ کے رسول نو علیہ السلام نے ہی دی سب سے پہلے کافروں کی طرف رسول بنا کر بت پرستی سے روکنے کے لیے زمین پر نو علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذابوں میں پھنسو گے دیکھو تم صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہو اگر تم نے خلاف ورزی کی تو قیامت کے دن دردناک سخت عذابوں کا مجھے تم پر خوف ہے ان کی قومی کافروں کے رو یعنی بڑے سردار اور عمرہ بول اٹھے کہ آپ کوئی فرشتے تو ہے نہیں ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر ایک ہی کے پاس وہی آئے اور ہم اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے رضیل لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے ہیں کوئی شریف اور رئیس آپ کا فرم بردار نہیں ہوا اور یہ لوگ بے سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے آپ کی مجلس میں آ بیٹھے ہیں اور ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا کہ تم خوشحال ہو گئے ہو تمہاری روزیاں بڑھ گئی ہوں یا خلق و خلقہ میں تمہیں کوئی برتری ہم پر حاصل ہو گئی ہو بلکہ ہمارے خیال سے تو تم سب جھوٹے ہو نیکی اور صلاحیت اور عبادت پر جو وعدے تم ہمیں دار آخرت کے دے رہے ہو ہمارے نزدیک تو یہ سب بھی جھوٹی باتیں ہیں ان کفار کی بے ڈھنگی کو دیکھیے اگر حق قبول کرنے والے نیچے درجے کے لوگ ہوئے تو کیا اس سے شان حق گھٹ گئی حق حق ہی ہے خواہ اس کے ماننے والے بڑے لوگ ہوں خواہ چھوٹے لوگ ہوں بلکہ حق بات یہ ہے کہ حق کی پیروی کرنے والے ہی شریف لوگ ہیں گو وہ مسکین مفلس ہوں اور حق سے روگردانی کرنے والے ہی ذلیل اور رزیل ہیں گو وہ غنی مالدار اور امیر عمرا ہوں ہاں یہ واقعہ ہے کہ سچائی کی آواز کو پہلے پہل غریب مسکین لوگ یہ قبول کرتے ہیں اور امیر کبیر لوگ ناک بھاؤں چڑھانے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر تیویس میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ آپ سے پہلے اے نبی جس جس بستی میں ہمارے انبیاء آئے وہاں کے بڑے لوگوں نے یہی کہا یعنی دولت مندوں اور سرداروں نے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس دین پر پایا ہے ہم تو انہی کی خوشہ چینی کرتے رہیں گے شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ شریف لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کی ہے یا ضعیف لوگوں نے تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ضعیفوں نے جس پر ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کے تابے دار یہی لوگ ہوتے ہیں یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے حق کی فوری قبولیت بھی کوئی عیب کی بات نہیں حق کی وضاحت کے بعد رائے فکر کی ضرورت ہی کیا بلکہ ہر عقل مند کا کام یہی ہے کہ حق کے ماننے میں سبقت اور جلدی کرے اس میں تعمل کرنا جہالت اور غباوت ہے یعنی پرلے درجے کی بے وقوفی اللہ کے تمام پیغمبر بہت واضح اور صاف کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس میں کچھ نہ کچھ جھجک ضرور پائی سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے کوئی تردد و تعمل نہ کیا واضح چیز کو دیکھتے ہی فوراً بے چیجہ قبول کر لیا ان کا تیسرا اعتراض کہ ہم کوئی برتری تم میں نہیں دیکھتے یہ بھی ان کو فار و مشرقین کے اندھے بن کی وجہ سے ہے ان کی اگر آنکھیں اور کان نہ ہوں اور موجود چیز کا انکار کریں تو پھر واقع اس کا نہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا یہ تو نہ حق کو دیکھیں نہ حق کو سنیں بلکہ اپنے شک میں غوطے لگاتے رہتے ہیں اپنی جہالت میں ٹامک ٹویاں مارتے رہتے ہیں جھوٹے مفتری خالی ہاتھ رزیل اور نقصانوں والے ہیں